حضرت ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے دیکھا آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور ہنس دیے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لانت کرے تین بار فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر چربیوں کا استعمال حرام کر دیا تو انہوں نے اسے بیچنا شروع کر دیا اور اس کی قیمت کھانے لگے بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے خالد بن عبداللہ اتحان کی روایت میں میں نے دیکھا کا جملہ نہیں ہے اور لعن اللہ الیہود کے بجائے قاتل اللہ الیہود کہا یعنی اللہ تعالی یہودیوں کو ہلاک کرے سننے ابو تاود حدیث نمبر تین ہزار چار سو اٹھاسی